امام مالک نے بیان کیا ان سے ابو لیلہ بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن سہل نے ان سے سہل بن ابی حتمہ نے انہیں سہل اور ان کی قوم کے بعض دوسرے ذمہ داروں نے خبر دی کہ عبداللہ بن سہل اور رضی اللہ عنہ خیبر کی طرف کھجور لینے کے لیے گئے کیونکہ تنگ دستی میں مبتلا تھے پھر رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ کو کسی نے قتل کر کے گڑھے یا کنویں میں ڈال دیا ہے پھر وہ یہودیوں کے پاس گئے اور کہا کہ واللہ تم نے ہی قتل کیا ہے انہوں نے کہا واللہ ہم نے انہیں قتل نہیں کیا پھر وہ واپس آئے اور اپنی قوم کے پاس آئے ان سے ذکر کیا اس کے بعد وہ ان کے بھائی حویسہ رضی اللہ عنہ جو ان سے بڑے تھے اور عبد الرحمن بن سہل رضی اللہ عنہ آئے پھر مہیسا رضی اللہ عنہ نے بات کرنی چاہی کیونکہ آپ ہی خیبر میں موجود تھے لیکن آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ بڑے کو آگے کرو بڑے کو آپ کی مراد عمر کی بڑائی تھی چنانچہ حفیظہ نے بات کی پھر محیثہ نے بھی بات کی اس کے بعد آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی تمہارے ساتھ کی دیت ادا کریں ورنہ لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو اس مقدمے میں لکھا انہوں نے جواب میں یہ لکھا کہ ہم نے انہیں قتل نہیں کیا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اویسا مہیسا اور عبد الرحمن رضی اللہ عنہم سے کہا کہ کیا آپ لوگ قسم کھا کر اپنے شہید ساتھی کے خون کے مستحق ہو سکتے ہیں ان لوگوں نے کہا کہ نہیں کیونکہ جرم کرتے دیکھا نہیں تھا پھر آپ نے فرمایا کیا آپ لوگوں کے بجائے یہودی قسم کھائیں کہ انہوں نے قتل نہیں کیا ہے انہوں نے کہا کہ وہ مسلمان نہیں ہیں اور وہ جھوٹی قسم کھا سکتے ہیں چنانچہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے سو اونٹوں کی دیت ادا کی اور وہ اونٹ گھر میں لائے گئے سہل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ان میں سے ایک اونٹنی نے مجھے لات ماری صحیح بخاری حدیث نمبر سات ہزار ایک سو بانوے